نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز کام کے <laughs> بڑے ہائی لیول کے سلیکٹ محبت تیرا صدقہ ہے سمر ہے تیرے نازوں کے محبت تیرا صدقہ ہے سمر ہیں تیرے نازوں کے یہ اشار حضرت والا نے دو شعبان سن چودہ سو چودہ ہجری بمطابق سولہ جنوری سن انیس سو چورانوے دبئی کا نیروبی سیارے میں ارشاد فرمائے تھے محبت تیرا صدقہ ہے سمر ہیں تیرے نازوں کے جو میں یہ نشر کرتا ہوں خزانے تیرے راگوں کے جو میں یہ نشر کرتا ہوں خزانے تیرے راگوں کے زمیں پر ہیں مگر کیا رابطہ ہے عرش آدم سے نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز آہوں کے جدھر دیکھو فدا ہے پانی فانی حسن پانی پر فدا اللہ پر ہیں کل جان اللہ والوں کے تجھے دھوکہ دے پانی بتوں کی آر رنگت کبھی دیکھو گے تم قبروں میں اب تر حال لاشوں کے جو اہل دل کے جوتوں سے لگے ہیں پاک کے ذرے شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے چمن میں جیسی ہوتی ہے انا دل کی پذیرائی کہیں وہ مرتبے ہوتے ہیں میں زاغوں کے وہ سب کے ساتھ رہ کر بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں مگر کچھ اہل دل ہی آشنا ہے ایسے رازوں کے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا مقصہ ہے وہ کرگس جو کسی مردہ پہ ہوتا ہے فداخ تر کرگس جو کسی مردہ پہ ہوتا ہے فدا تر وہ کیا جانے کے کیا رتبے ہیں ان کے شاہ بازوں کے وہ کیا جانے کے کیا رتبے ہیں ان کے شاہ بازوں کے محبت تیرا صدقہ ہے سمر ہیں تیرے نادوں کے جو ہم لوگ جیسے دنیا میں فدا ہو رہے ہیں دنیا سے مراد گناہوں میں زندگی گزار رہی ہے ظاہر بھی اور باطن بھی ظاہری گناہ میں ملوث ہیں بد نظری کر کر کے دل کو تباہ کر دیا اخلاق تو ہیں ہی تباہ تکبر بھرا ہوا ہے تو ہمیں کیا پتا جو مدا مردہ میں فدا ہوتا ہے وہ کیا جانے کی کیا رتبے ہیں شاہ بازوں میں اللہ والوں کیا رتبے ہیں ان کو کیا مزہ دل میں مل رہا ہے ہمیں کیا معلوم ہے ان کو اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں بہرحال ہم اگر نفس کو مٹا دیں اپنی رائے کو مٹا دیں شیخ کی تعلیمات پر جان لگا کر عمل کریں ہمیں بھی وہ مزہ مل سکتا ہے بیٹھنے سے مزہ ملتا ہے ان کے قریب بیٹھنے سے اس کو دیکھنے سے ان کی باتیں سننے میں اتنا نور ہوتا ہے تو ہمیں بھی یہ مزہ مل سکتا ہے شیخ کو بتا دیں کہ بھائی آپ مجھے بتائیں پہلا اسٹیپ کیا لوں <laughs> کیسے شروع کروں میں نہیں رہا تھے سارے گناہ ہیں میری میرے میں نہیں آ رہا میں کیا کروں شروع کیسے کروں حضرت فرمائیں گے اصلاحی اخلاق پڑے پتا چل جائے گا کہاں کہاں ہم کس سے گناہ میں روح کی بیماری ان کا علاج پڑے بد نظری کا علاج ہوتا چلے ایک ایک پیج میں انوارات کی بارش ہے آپ کے پاس ہے روح کی بیماریوں کا علاج ہے وہ پوری کتاب جو پرانی والی ذرا دیکھیں ذرا نیٹ آپ لوگوں کا بند ہو گیا آپ گھر والے کے ساتھ گرمی تو گرمی تو نہیں لگ رہی آپ بیٹا نہیں ہے سوتے وقت اللہ لا الہ الا واتوب الیہ پڑھ لے اللہ کا منہ تو احیا پڑھ لے بستر جھاڑ کے سوئے تو اس فقیر کو بھی توفیق ہوئی تکرار کی برکت سے الحمد للہ اصل سے عمل آ جائے زندگی میں کتاب عجیب ہے ہر گھر میں ہونی چاہیے بوڑھے بھی پڑھیں جوان بھی پڑھیں عجیب و غریب کتاب ہے مولانا شاہ اللہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہ حکیم مختلف صاحب کی روح کی والی ان کا علاج کتاب پڑھا کر بہت سے نوجوانوں سے یہ کتاب جو پڑھ لے گا ان شاء اللہ تعالیٰ بد نظری کی پی ایچ ڈی اس کو مل جائے گی اچھا۔ مطلب کہ بد نظر بچانے کے جو نفس کے چالاکیاں ہوتی ہیں وہ پتہ چل جائیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دنیا پونجی ہے اور بہترین دولت دنیا کی نیک عورت ہے اور حضور عبدالس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے صرف حسن کو دیکھ کر یا صرف مال دیکھ کر نکاح نہ کرو کہ ہو سکتا ہے حسن اس کو برائی کی طرف لے جاوے اور مال اس کو سرکش اور بدتمیز کر دے بس نکاح میں دین کو مقدم رکھو ان یعنی عورت دیندار سے نکاح کرو اور حضور عبدالس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب سامنے آتی ہے تو شیطان کی صورت میں اس کا سامنا اس کا پیچھا دونوں دل کو اور ایمان کو خراب کرتا ہے جب کسی شخص کی نظر کسی عورت پر پڑ جاوے اس کا خیال آئے تو اپنی بیوی کا خیال کر لے اس عمل سے نفس کا برا تقاضا دفاع ہو جائے گا اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اس کی بے قید تحقیق کروائی گئی ہے من اشفا و قطر وافا تمام وہ شہید وہ شخص عاشق ہوا اور اپنے عشق کو چھپایا اور پاک دامن رہا نہ آنکھ سے دیکھا نہ ہاتھ سے خط لکھا نہ اس کو میسج کیا فون کیا نہ پاؤں سے گیا اس کی گلی میں نہ دل میں جان بوجھ کے اس کا خیال لایا اور اس گھٹن میں مر گیا تو وہ شہید ہے میرے رحمت رہا کتابوں میں یہ بات حدیث ہری کی بقایا تحقیق کروا لی ہے ہمارے حضرت عالم بیٹھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے ہم جمع ہو جائیں اور حضرت والا کی کی کی باتوں باتوں تکرار کر لیں ان کا ایک مرید جو ہے کسی بزرگ کے اللہ کی محبت سیکھنے گئے شیر کی ایک خادمہ پر ان کی نظر پڑ گئی شیطان کو صوفیوں کی بڑی فکر ہوتی ہے ان کا راستہ خراب کرو ورنہ یہ اللہ والا ہو گیا تو ایک جہاں کو اللہ والا بنائے گا بس شیطان نے زہر عشق والی تیر کو اس خادمہ کی آنکھوں سے اس مرید کے دل میں پیوس کر دیا وہ خادمہ اللہ والی تھی تقوا کی برکت سے اس مرید کی آنکھوں کی ظلمت کو اس نے محسوس کر لیا حضرت خانوی رحمۃ اللہ فرمایا جو لڑکا حسین مستقی ہوگا اس کو اگر بری نظر سے کوئی دیکھتا ہے تو اس کی ظلمت نگاہی کو اس کا نور نور باطن ادراک کر لیتا ہے خلاصہ یہ کہ اس خادمہ نے اس کی خیانت چشم کی ظلمت کو محسوس کر لیا اس کی نگاہی کا قصہ شیخ سے نقل کیا اللہ والے کسی کو رسوا نہیں فرماتے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص بدنگاہی کر کے آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نور باطن سے اس کی آنکھوں کی ظلمت اندھیرے کو محسوس کر کے فرمایا کیا حال ہوگا ایسی لوگوں کا جن کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے بس وہ سمجھ گیا اس نے توبہ کر لی اور تمام اہل مجلس پر اس مسلمان کی پردہ پوشی بھی رہی بس اس شیخ کامل نے اس مریض کو کچھ نہیں کہا اور خفیہ تدبیر سے اس کے علاج کی کوشش شروع کر دی دعا بھی کی اور تدبیر کے طور پر اس خادمہ کو مسل دے دیا اس میں موشن آ جاتے ہیں اور جس قدر دست آئے سب کو ایک تشکری پر جمع کراتے تھے جب دستوں کی کثرت سے اس خادمہ کی شکل خوفناک اور بصورت ہو گئی اس کو اس کے مرید کے سامنے پیش کیا اس مرید نے حسن کی ویرانیاں دیکھ کر منہ پھیر لیا پھر شیخ نے فرمایا اے شخص تو اگر اس پر عاشق تھا تب کیوں منہ پھیرتا ہے اور اس کے بدن سے تو صرف دستوں کا یہ مجموعہ جو اس تشت میں ہے کم ہوا ہے صرف اسی پخانے کے بدن سے نکل جانے کے سبب تیرا عشق ٹھنڈا پڑ گیا تو معلوم ہوا کہ تو اسی پخانے پر عاشق تھا کیونکہ اس خادمہ کے جسم سے تو اور کوئی چیز نکلی ہی نہیں سوائے پخانے کے بس مریض شرمندہ ہوا اپنی غلطی کا احساس ہوا توبہ کی توفیق ہوئی اور کام میں لگ گیا اور جن کو توبہ نصیب ہوتی ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ مرتے وقت یہ کہتے ہیں آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے تہمتیں چند اپنے سر پر دھر چلے وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے اس کے دستوں سے حسن کے زوال پر حضرت والا رحمۃ اللہ کے اشعار ہیں ہیں حسن جب مسحل سے پھیکا پڑ گیا عشق کا بازار ٹھنڈا پڑ گیا شیخ نے طالب کی پھر اصلاح کی اور کہا کہ کیا ہوئی وہ عاشقی خادمہ کے جسم سے کیا کم ہوا دیکھ کر کیوں تجھ کو آج غم ہوا جسم سے کیا چیز رخصت ہو گئی جس سے تجھ کو اتنی نفرت ہو گئی شیخ نے پھر تش دکھلایا اسے جمع جس میں خادمہ کے دست تھے اور کہا دیکھ اے طالب اسے صرف یہ نکلا ہے اس کے جسم سے پخانہ نکلا بس تیرا معشوق یہ پخانہ تھا تو اسی کا آہ بس دیوانہ تھا خادمہ سے عشق تجھ کو تھا اگر اب وہ کیوں جاتا رہا ہے بے خبر طالب حق ہو گیا بس منفعل اپنی غلطی سے ہوا بے حد خجل رستگاری نفس کی زنجیر سے پا گیا مرشد کی ایک تدبیر سے شیخ نے تدبیر کی اور اس کو حسینوں سے نجات مل گئی ہمارا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کسی آدمی کا رنگ اور صورت سے عشق کرنا دراصل عشق نہیں ہے بلکہ فسق ہے یہ سب فساد گندم کھانے کا ہے یعنی اللہ پاک کھانے کو دے رہے ہیں اس لیے بدمستی سوج سوز رہی ہے ہمارے پیٹ میں جو ہے کھانا بھرا ہوا نا اس لیے مستی سوز رہی ہے اگر اللہ پاک کھانے کو نہ دیں تو سب عاشقی ناک کے راستے سے نکل جائے گی حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ نے دمش کا ایک واقعہ بیان فرمایا آپ کی پانی پی سکتے ہیں کافی دور سے غور سے سنی گئی حضرت والا کی بہت زبردست باتیں ہیں اس سے بیوی کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا ہمارا یوز پٹیل صاحب رحمۃ اللہ میرے سامنے حضرت والا سے پوچھا تھا غالباً مدینہ منورہ کہ آپ تو بالکل ہی پوسٹ مارٹم حسین ہوا کرتے تھے بیوی کے بارے میں خیال ہمارے نہیں اس سے تمہیں بیوی کی محبت اور بڑھ جائے گی باہر کی بریانی بریانی روٹی سے سے بچیں گے اپنی کر کے بیوی تو اچھی لگے گی تو حضرت سعدی شرازی نے دمش کا ایک واقعہ بیان فرمایا دمش میں عشق بازی اور حسن پرستی کی بیماری عام ہو گئی اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے قحط کا عذاب آ گیا اور بھوک کی تکلیف سے لوگ مرنے کے قریب ہونے لگے تو بعض لوگوں نے ان عشق بازوں سے کہا بتاؤ بھائی روٹی لاؤں یا آپ کا معشوق لاؤں ان عاشقوں نے کہا معشوق کو ڈالو چوہے چولہے بھاڑ میں ہمیں تو روٹی لا دو کہ زندگی خطرے میں ہے چنا قید سالی اندر دمش یارہ فراموش کر دند عشق ہر سادی اس واقعے کو اس شعر میں بیان فرماتے ہیں دمش میں ایسی بحث سالی ہوئی کہ یار لوگ بس روٹی کے غم میں عشق ہی بھول گئے اور حضرت خانوی رحمۃ نے فرمایا ایک شخص کو بدنگاہی کی عادت تھی ایک عالم بزرگ نے پھیلے خبیر سے منع فرمایا کہنے لگا اجی حضرت میں تو حسینوں میں اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھتا ہوں <laughs> اللہ نے کیسے کیسے حسین بنائے سبحان اللہ کیا ذرفے ہیں کیا آنکھیں <laughs> کیا کمر کیا مٹک مٹک کے چل رہی ہیں کیا سلیم اسمارٹ ہیں ان بزرگ نے ایسا جواب دیا کہ دن میں سارے نظر آنے لگے فرمایا ہاں اپنی ماں کی شرمگاہ میں خدا کی قدرت کا تماشا دیکھ کر تو کس قدر طول و عرض کے ساتھ ایسے تنگ راستے سے برآمد ہوا ہے بس ایسا لاجواب ہوا کہ دم بخود رہ گیا بد نگاہی کے خبیص اور نس قطعی سے حرام فیل کو شیطان نے بعض شاعروں کو پٹی پڑھائی کہ پاک نظر سے دیکھنا جائز ہے آج بھی اچھے سے داڑھی والے پاک نظر سے دیکھ رہے ہیں تو صاف ہے ہمیں کوئی خیال نہیں آتا سالی سے بھابھی سے کچھ نہیں ہوتا جب تک نظر ناپاک نہ ہو حسینوں کو دیکھنے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے یہ پٹی پڑھائی شاعروں اپنی اس حسن پرستی کے جواب میں یہ شعر پڑا کرتے ہیں کہ ہر ہر بول بو بل حوث نے حسن پرستی شعار کی اب آبرو شیوا اہل نظر گئی اس شیر سے بد نظری کی گنجائش نکالنا دراصل خود اپنے نفس کو دھوکہ دینا ہے بات یہ ہے ایک عرصے تک کسی حسین کو دیکھتے رہنے سے اگرچہ اس کی وصال کی صورت بھی نہ ہو یعنی اس کو وہ مل بھی نہ سکے کیونکہ روزانہ آفس میں دیکھ رہا ہے روزانہ سائن بورڈ کو وہی بار بار اسی سائن بورڈ کو دیکھ رہا ہے پتہ ہے وہاں سائن بورڈ لگا رہا ہے بار بار جب گھر میں سالی آ رہی ہے بھابھی آ رہی ہے بار بار دیکھ رہا ہے تو بجائے اس کو عشق معلوم نہیں ہو رہا مگر جب وہ مر گئی وہ عورت بعض لوگوں کو گندے خیالات نہیں آتے لیکن ان کی آنکھوں کو زنا کا لطف آتا رہتا ہے اور یہ نادان سمجھتا ہے کہ میری نظر پاک ہے اس کی محبت کو بھی پاک سمجھتا ہے لیکن شیطان دراصل اس کو بدو اور بیوقوف بنائے ہوئے ہیں اور اس طرح آہستہ آہستہ اس کی محبت کا سلو پوائزن ہلکا زہر اس کے دل میں غیر شعوری طور پر پیوس کرتا رہتا ہے اور جب زہر عشق پورا اتر جاتا ہے تب اس کے بغیر چین نہیں آتا حضرت ثانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بعض لوگوں کو اس قدر چھپا ہوا عشق مجازی ہوتا ہے کہ خود اس عاشق کو بھی احساس نہیں ہوتا اور زندگی بھر پتہ نہیں پاتے لیکن جب وہ معشوق مر جاتا ہے جس سے پیار کر رہا تھا جس پہ جان چھڑک رہا تھا یا چپکے چپکے دیکھ رہا تھا روزانہ یا چپکے سے اس کو عشق ہو گیا اس لڑکی سے یا لڑکے سے تو تب قلب میں سوزش اس کی جدائی کی محسوس ہوتی ہے یعنی وہ مر گیا پھر پتا چلا کہ ہاں بھائی مجھے اسٹیج تھا مجھے کچھ عجیب سے محسوس ہو رہا تھا اس کے جانے کے بعد ایک محفل شیخ ایسے شخص کو اس وقت تمبی کرتا ہے کہ توبہ کرو یہ تعلق غیر شعوری طور پر اس اجنبیہ یا امرت سے تھا امرت کہتے ہیں حسین لڑکے یا امرت یا جس کے داڑھی آ گئی ہے اس کی طرف میلان بھی ہوتا ہے یہ غیر شعوری طور پر اس لڑکے سے ہو جاتا جس کے انتقال کے بعد اس کا ظہور اور انکشاف ہوا اسی طرح بعض لوگ جو کہتے ہیں میری نظر پاک ہے کہ میری محبت پاک ہے میں اس حسین سے کوئی برا ارادہ رکھتا ہی نہیں ہوں مولوی صاحب آپ کو کیا معلوم <laughs> میرا تو دل بالکل ہی پاک ہے بس اس کے ساتھ وقت گزارتا ہوں تو واضح رہے یہی حسین اگر تنہائی میں اس کے پاس رات گزار لے نا اکیلے میں رات گزارے پھر دیکھے اپنے نفس کے ہنگاموں کو اور زلزلے کو کہ کس طرح اس کے ساتھ منٹوں میں نیت بری ہوتی ہے نیت خراب ہونے میں کیا دیر لگتی ہے ابلیس نے حضرابیہ بصریہ حسنی بڑی اللہ والی اور حسن بسی کی مرحمۃ اللہ کے متعلق کہا تھا حسن بسی نے ایک سو بیس اتنے بڑے تعبیر ایک سو بیس صحابہ کی زیارت کی تھی کیا ان کا ایمان ہوگا ان کی تفریح میں لوگ روتے تھے عجیب ان کی تفریح میں اصل صلی اللہ تعالیٰ تھا پر ابلیس نے حضرت رابعہ بصریہ اور حسن بصیر احمد کے متعلق کہا تھا ایسے جریل و قدر ولی بھی اگر تنہائی میں کچھ وقت گزار لیں تو میں ان دونوں کا تقوا توڑ دوں گا اسی سبب سے اجنبیہ یعنی نامحرم عورت چاہے وہ حسین ہو یا غیر حسین ماسی ہو یا کوئی بھی ہو وہیں بیٹھے ماسی جھاڑو لگا رہی ہے وہیں کپڑے دھو رہی ہے باتھ روم میں جا کے آپ آپ سو رہے ہیں اور وہیں سے گزر رہی ہیں وہاں سے گزرنا بھی نہیں چاہیے اس کو منع کر دیں بھائی میرے شوہر وہاں پہ سو رہے ہیں آج دوسرے میں آپ اسی سبب سے اجنبیہ اور حسین لڑکے کے ساتھ تنہائی حرام ہے ایک بوڑھے آدمی نے جو حضرت حاجی امداد اللہ ماجی مکی سے بیت تھے بوڑھے تھے سفید داڑیاں ہو گئی تھی ذاکر شاغل تھے حکیم علمت کی خدمت میں خط لکھا کہ مجھے ایک حسین لڑکے سے محبت ہے آج کل وہ ناراض ہو گیا ہے کوئی وظیفہ بتائیے وہ راضی ہو جائے بعض لوگ ایسے بھولے اور سادے ہوتے ہیں انہیں اپنی بیماری کا بھی علم نہیں ہوتا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے جواب تحریر فرمایا خدا کے لیے اپنے حال پر رحم کیجیے اور توبہ کیجیے یہ عشق و تعلق تو حرام ہے غیر خدا سے دل کا لگانا اور اللہ کا رستہ طے کرنا یہ دونوں متضاد ہیں ہم خدا خواہی و ہم دنیائے دوں این خیال اسکو محال اسکو جنوں بس بڑے میاں کی آنکھیں کھل گئیں اور توبہ کی یہ میں اپنی اصلاح کی نیت سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ بہت دن ہو گئے مگر ہم لوگوں کو تو روزانہ میں نے اپنے شیخ سے مشورہ کیا ہوا بھی اس کتاب کو میں نے کی ضرورت نہیں ہے ہاں، اس کے ذریعے رہے ہیں ماشاء اللہ تو میں نے اس کتاب کو بہت دفعہ پڑھا ہوا ہے کی بیماری ان کے علاج بہت دفعہ ختم کیا ہے اور دوبارہ کے ساتھ چوکی فرما رہے ہیں تو جن لوگوں کو جو بھی نئے نئے بحث ہوئے یا ایک دفعہ بھی ختم نہیں کی کم از کم پانچ چھ دفعہ تو ختم کریں کتاب پھر پتہ چلے گا ہم کس کس گناہ میں لا ان شاء اللہ بد نظری سے بچنا بہت ہی آسان ہو جائے گا اس کے نقصانات سامنے آئیں گے ایسے ایسے نقصانات ادوا نے فرمائے ہیں تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ بہت ہی آسان ہو جائے گا بد نظری سے بچنا چاہے یونیورسٹی ہو چاہے کتنا ہی اب ہمارے دوست جاتے ہیں یونیورسٹی ایک نظر بھی تھا دو تین دفعہ اس کا میسج آیا ایک دوست یونیورسٹی آتے ہیں بڑی حسین لڑکیاں آتی ہیں وہاں سے کا میسج آیا میرے پاس کہ میں اچانک نظر سے ہی بچ رہا ہوں آج کل مگر دل کی میرا خون ہو گیا ہے ہاں، بالکل میں حشر نکل گیا میرا ہاں۔ اللہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان کی حلاوت بھی اتنی دیں گے اور پھر فرما رہے ایک اہم وارننگ ہے ایک اہم انتباہ کہ بڑھاپے میں شہوت تو کمزور ہو جاتی ہے لیکن ہرس بڑھ جاتی ہے ہاں مال کی ہو یا شہوت کی ہو اور نفس سے مقابلے کی طاقت بھی کمزور ہو جاتی ہے اسی وجہ سے بزرگوں نے فرمایا حکیم الامت نے لکھا ہے بوڑھے آدمی کو زیادہ احتیاط سے رہنا چاہیے <laughs> اور اور لوگوں کو بھی چاہیے بوڑھا سمجھ کر اپنی بیٹی یا لڑکا ان کے پاس تنہائی میں نہ رہنے دے جیسے نادان لوگ جاہل پیروں کے سامنے اپنی جوان لڑکی کو پیش کر کے کہتے ہیں یہ تو آپ کی لڑکی ہے اس سے کیا پڑتا ہے جناب خدا بچائے ایسے شیاطین پیروں سے جو نامحرم عورتوں سے ہاتھ پاؤں تک دبواتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا نفس تو فنا ہو چکا ہے احتیاط کی ضرورت اسے ہے جس کا نفس زندہ ہو ان جاہلوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات کو نابینا صحابی سے پردے کا حکم فرمایا اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نامحرم عورتوں سے پردے سے بات چیت فرماتے تھے عورتوں کو بیت کے وقت بیت فرماتے تھے ان کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں پکڑنے کے بجائے کوئی چادر ہاتھوں میں پکڑ کر بیت فرماتے تھے پردے کے پیچھے سے تو ان جاہلوں کا نفس کیا صحابہ کرام اور ازواج متحرات سے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ پاک ہو گیا اصطفی اللہ یہ الحاد اور گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے بعض لوگ اللہ اور رسول سے محبت تو کرنا چاہتے ہیں مگر آزادی کے ساتھ اتباع قانون شریعت سے گھبراتے ہیں کہ شریعت نکل جائے بس اللہ سے محبت ہوتی رہے <laughs> شریعت کا کوئی نظر نظر بچانے کی توفیق بس چھوڑیں نظر بازی مولویوں کی باتیں ہمیں بس اللہ سے محبت ہے مولویوں کی باتیں قرآن و حدیث کی باتیں پوری کتاب حضرت والا نے شاید فرما دی اس میں اور یہ بولنے مولویوں کی باتیں حضرت والا فرما رہے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ تو بہت کم پیجز ہیں میں میں اس میں تو ایک ہزار سطح کتاب بن سکتی ہے اس کے مراضی اور بد نظری سے بچنے اور یہ کس زمانے میں دوائیں لکھی تھی اور کتنی ضرورت ہے ہر آدمی کو ضرورت ہے بعض لوگ اللہ اور رسول سے تو محبت کرنا چاہتے ہیں مگر آزادی کے ساتھ اتباع قانون شریعت سے گھبراتے ہیں بھائی یہ داڑھی خامہ خائی داڑھی بیچ میں آ گئی یہ پردے کا مسئلہ خامہ خائی آ گیا یہ مس گیدرنگ یہ سب مولویوں کی بنائی ہوئی بات ہے مطلب بس اللہ اور رسول سے مجھے محبت ہے اور شریعت پہ چلنے کی ضرورت ہی نہیں واہ بھی واہ یہ عجیب محبت کا دعویٰ ہے محبوب کے دستور سے گھبراتے ہیں محبوب کے قانون سے گھبراتے ہیں ایک بزرگ خوب فرماتے ہیں اگر ہم آزاد ہوتے خدا جانے کہاں ہوتے مبارک عاشقوں کے واسطے دستور ہو جانے اگر آزاد ہم ہوتے خدا جانے کہاں ہوتے مبارک عاشقوں کے واسطے دستور ہو جانا اچھا۔ اور احکر نے حضرت والا اپنے بارے میں فرما رہے ہیں اللہ والے اپنے آپ کو احکر کہتے ہیں سے مراد کچھ لوگوں کو پتہ نہیں سمجھتے ہیں احکر کوئی نام ہے کیا <laughs> اس لیے میں بھی کئی بار میں ہی لکھ دیتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ایک صاحب نے مجھے میسج کیا یہ کیا ہے آپ کا نام ہے کیا <laughs> مطلب حقیر سمجھنا اپنے آپ کو احکر نے حضرت والا فرما رہے ہیں شعرائے مجاز عشق مجاز کی اصلاح سے متعلق کچھ اشعار اپنی کتاب محبت الہیہ میں شائع کیے تھے اس کا اقتباس یہاں بھی تحریر کرتا ہوں فرماتے ہیں دنیا دوں ہے خواب لیے ہوئے سر مست عشق ہے عشق ہے ہمیں جانا لیے ہوئے برباد زندگی جو تھی عشق مجاز میں آئی ہے موت مزہ ہرما لیے ہوئے معلوم ہوگی آرزوئے زوئے گیسو کی حقیقت نادام مگن ہے غار خار مغیلا مغیلا لیے ہوئے اچھا۔ یعنی جب قبر میں چلی آئے گی وہ عورت یا ایسی لڑکا پھر پتہ چلے گا کہ ہماری ہم لوگ کہاں کاٹوں میں اپنی زندگی برباد کی غافل ہے آخرت سے اگر خفت شاعری بیکار خوش ہیں داد کا سامان لیے ہوئے نور سن کی شاعری ہو رہی ہے وہ کیا کیا ایڈ آ رہے ہیں شاعری ہو رہی ہے قرآن میں اجازت ہے اگر و و سخن کی نیک نیک ذکر ذکر اور ہوئے اللہ والا ہو نیک امال کرتا ہو گناہ سے بچتا ہوں پھر شاعری کی اجازت ہے اس میں بھی نامحرم عورتوں سے احتیاط ہو اور قرآن و حدیث کے مضامی اس کے اندر ہوں اللہ رسول کی محبت کی باتیں ہوں یہ تھوڑی بس اللہ اللہ رسول اور اللہ اور رسول کو ملا دیا کوئی بھی ہو جو سیرت نبوی سے دور ہو ایک جانور ہے انسان یہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی دیکھیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں سے دور ہے تو وہ سمجھیے کہ وہ ایک جانور ہے انسان نہیں ہے جانور ہے دھوکہ نہ دے مجھے کہیں دنیا بے سوات آئی خزاں ہے رنگ بہار لیے ہوئے مد نظر تو شاعری اختر نہیں مجھے کہتا ہوں میں ہدایت قرآن یہ ہوں والا فرما رہے ہیں کہ عاشقانہ مزاج والوں کے لیے کسی ایسے بزرگ کی صحبت میں رہنا نہایت مفید ہے اور جو والحانہ اور عاشقانہ عبادت اور ذکر کرتا ہو حدیث شریف میں وارد ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سبق المفردون بازی لے گئے مفرد لوگ حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ مفرد لوگ مفرد لوگ کون ہیں جو اللہ پاک کا والحانہ ذکر کرتے ہیں عاشقانہ ذکر کرتے ہیں حضرت والا فرما رہے ہیں مولف عرض کرتا ہے اہل محبت کو اہل محبت سے مناسبت ہوتی ہے دیوانوں کو کسی دیوانے کے ساتھ دیوانے کی کسی دیوانے کے ساتھ اچھی گزرتی ہے <laughs> عجیب باتیں ہیں جی چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں جیتا ہو کوئی درد بھرا دل دیے ہوئے اللہ کا شکر ہے تعالیٰ ہم لوگوں کو وہاں بھیج دیا بدنگاہی کے بہت سے نقصانات بزو نماز میں مشکل پیدا ہو جاتی ہے بدنگاہی کے مریضوں کو بہت سی بیماریاں ہو جاتی ہیں خیالات کی گندگی اور جو ہے دماغ کی کمزوری دل کا کمزور ہونا گھبرانا کمر میں درد پنڈلی میں درد سر میں چکر آنکھ کے سامنے اندھیرا سبق یاد نہ ہونا یہ یاد ہوگا جلدی بھول جانا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا دل جس کا لگ گیا ہو کسی زلف یار میں کیا اس کا جی لگے گا کسی کاروبار یا کسی یونیورسٹی یا <laughs> کسی جائز پڑھائی ہو اس میں کیا دل لگے گا اس کا غصے کا بڑھ جانا نیند کا کم آنا ہمت اور ارادے کا پس ہو جانا یہ سب بندی گاہی کے نقصانات ہیں مگر ضروری نہیں ہے اور بھی نقصانات ہو سکتے ہیں مگر یہ سب بھی ہوتے ہیں جو عورتوں کے اسے دیکھتا رہتا ہے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے <laughs> اللہ کو ناراض کرتا ہے لہٰذا طالب علموں کو نوجوانی میں بہت ہی اہتمام سے بری صحبت سے بری صحبت اور بدنگاہی سے بچنا چاہیے مرکز میں ہم نے دیکھا اختر ہزار کیڑے چپٹے ہوئے تھے ان کو کل تک جو مہجبی تھے ایک قبر میں ہم نے دیکھا اختر ہزار کیڑے چپٹے ہوئے تھے ان کو کل تک جو مہجبی تھے حضرت والا کی کتاب میں پڑھتا تھا اور حیدرآباد میں جب ہفتے بعد آتا تھا تو وہاں نو نمبر قبرستان ہے وہاں جاتا تھا میں ایک قبر میں نے بھی دیکھی تو اس بھی تھوڑی سی دیکھی تھی وہاں پہ اس میں بہت سارے کیڑے گھوم رہے تھے پھر یہ یاد آیا مرکز میں ہم نے دیکھا اکثر ہزار کیڑے چپٹے ہوئے تھے ان کو کل تک جو مہجبی تھے اے مہجبی اس پہ پتہ کیا کیا قربان اور شب زفاف کی لذت کا شور سنتے تھے گزر کے تھی وہ شب منتظر بھی افسانہ راہ چلتے ہوئے اگر بدنگاہی ہوئی تو دل کے نور نکلنے اور دل کے پریشان رہنے کا وبال آتا ہے لیکن اگر کسی نامحرم عورت یا حسین لڑکے پر ایسی جگہ بد نگاہی ہوتی ہے جس کا رات دن آنا جانا ہے اور قریب رہنے کا اتفاق ہوتا ہے جیسے فلیٹ کے اندر ہوتا ہے گھروں سے باہر نکلتے ہیں روزانہ مسجد جا رہے ہیں وہ لڑکی کا وہی ٹائم ہے اثر کا ٹائم جو وہاں نکلنا ہے لڑکی کا بھی وہی ٹائم ہے سیر کر نکلنا تو روزانہ ہماری اس سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ السلام علیکم بابا جی وعلیکم السلام جواب بھی دے رہے ہیں نہ جوان لڑکی کا جواب دینے کی ضرورت کیا ہے رستہ بدل دیجیے سلام کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح عشق ہلکے ہلکا عشق میں ہم ملوث ہو جائیں گے یا یعنی اس طرح صبح پوائنٹ کے لیے کھڑے ہوئے بس کے لیے کھڑے ہیں مدرسے کے لیے کھڑے ہوئے وہ لڑکی بھی وہیں کھڑی چپکے چپکے دل ہمارا اس سے میں مجازی ملوث ہو رہا ہے تو فرمایا روزانہ کسی نامحرم عورت یا حسین لڑکے پر ایسی جگہ بدنگاہی ہوتی ہے جس کا رات دن آنا جانا اور قریب رہنے کا اتفاق ہوتا ہے تو پھر اس پھر اس کے عشق کے فتنے میں مبتلا ہو کر گناہ کبیرہ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے لہٰذا ایسی جگہ سے فوراً دور ہو جانا واجب ہے یہ احتیاط سب کرنا لازم ہے حضرت والا کا عجیب شعر ہے سوائے ذکر خدا اور اولیاء کے تئیں کسی نے چین نہ پایا کبھی زمانے میں تم جس کو دیکھتے ہو گناہوں سے شاد ماں زیر فندائیں ہزاروں علم نہا مرسڈیز گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں لڑکے سگریٹ پی رہے ہیں شراب پی رہے ہیں فیس بک پہ مزے کر رہے ہیں تو بڑے اچھے ہنس رہے ہیں بول رہے ہیں خوش گپیاں جوک سنا رہے ہیں مگر دل کے اندر ہزاروں غم نگاہ ہیں دل کے ہزاروں پریشانی ہے ظاہر سی اللہ کو ناراض کر کے کہاں چین پا سکتے ہیں اس سے کبھی ان لڑکوں سے یا لڑکیوں سے اور جو اللہ کو ناراض کر کے ہنس رہے ہیں بول رہے ہیں ان سے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے ان کے دل میں ہزاروں غم ہیں پھر فرما رہے ہیں حضرت والا کا شعر عجیب یاد کرنا تھا کسے کس کسے کس کو کیا کام تیرے خبر میں آئے گا کون یاد کرنا تھا کسے کس کو کیا کام تیرے خبر میں آئے گا کون بعض عاشقین مجاز لڑکیوں کے عاشق نے لڑکوں کے عاشق فیس بک کے عاشق فلم کے عاشق ننگی تصویروں کے عاشق ننگی فیس بک تصویروں کے عاشق ہیں انہوں نے احکر سے اپنی پریشانی نیند کی کمی دل کی بے سکونی کا ذکر کیا تو حضرت والا فرما رہے ہیں میں نے انہیں ذکر اللہ بتا دیا اس معشوق سے ملنے جلنے کو منع کر دیا چند دن کے بعد آ کر کہا اب تو خوب زبردست نیند آتی ہے نہایت سکون کی زندگی ہے ذاکر حق کی شان یہی ہوتی ہے آتی نہیں تھی نیند مجھے اس سے آتی نہیں تھی نیند مجھے سے تیرے کرم نے گود کر سلا دیا میرے کرم نے گود کر سلا دیا عشق مجاز کا علاج دراصل یہی ہے جسے اس کے حقیقی سے تبدیل کر دیا جائے اللہ کے عشق سے تبدیل کر دیا جاوے اور اللہ کا عشق ذکر اللہ کے التظام اور اہل اللہ کی صحبت کے اہتمام سے عطا ہوتا ہے اللہ کا عشق کیسے ہوگا ایک ذکر جو شیخ نے بتایا اب نے ذکر ہمیں بتایا ہے روزانہ لا الہ الا اللہ کی تصویر عاشقانہ کریں اللہ اللہ کی تصویر عاشقانہ کریں عورتیں سبحان اللہ بھی عاشقانہ کر سکتی ہیں بھلے کھانا پکا رہی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس طرح ذکر کر لیں اللہ کا عاشقانہ ذکر کریں حضرت والا فرماتے تھے عاشقانہ ذکر کریں اس کا نور زیادہ ہوگا آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں ایک بار مختص کر لیں دس منٹ لگیں گے صرف اس کا بھی ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے اور اللہ اللہ کا ذکر عاشقانہ کریں لا اور اس طرح کمر کو سیدھا کر لیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا لا لا اللہ اللہ اللہ الا اللہ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تشكر الله الله تشكر خواتين شريف سنة الله جل جلاله وتعالى شانه الله الله الله الله الله, الله, الله خیر پڑھ لیں تو اللہ کا ذکر عاشقانہ اور اللہ والوں کی صحبہ کا اہتمام اگر ہمیں مل جائے تو اللہ کا عشق ہمیں عطا ہو جائے گا دوستوں درد دل کی مسجد میں درد دل کا امام ہوتا ہے درد محبت کا مبتلا جب کسی اللہ والے کی صحبت پا جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے اور اس کی شان یہ ہو جاتی ہے اشعار مولف ہے حضرت والا کے اشعار ہیں پاک صحبت تیری ہے مست جمال جلال ہو گیا روشن میرا مستقبل و ماضی و حال سبحان اللہ بہت عرصے بعد پہلی دفعہ یہ شیخ پڑھا ہے پاک صحبت تیری ہے مست جمال ذوالجلال اے شیخ تیرے اوپر جمال ہے اللہ کا جمال ہے اور ہو گیا روشن میرا مستقبل اور ماضی اور حال ماضی ایسے مستقبل ہو ماضی تو گناہوں میں تھا ہمارا توبہ کر کے وہ بھی روشن ہو گیا ایسا ہو گیا کہ ساری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا جو توبہ کر لیا تو سچے دل سے توبہ کر لیا سب برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکی سے بدل دیں گے مایوس نہ ہو پھر آگے فرماتے ہیں رو را بازات حق آویختہ درد دل اندر دعا آمیختہ اللہ والے اپنی روح کو اللہ کی ذات سے لٹکائے ہوئے ہیں اور اپنے درد دل کو اپنی دعاؤں میں شامل کیے ہوئے ہیں تاریخ لذات سے حرام کو عام مخلوق محروم میں لذت سمجھتی ہیں یعنی جس میں فیس بک چھوڑ دی ٹی وی چھوڑ دیا داڑھی رکھ لی کرتا پہن لیا ٹوپی پہن لی یا عورت نے شریف پردہ کر لیا غیبت چھوڑ دی ہے اور شوہر کی برداری شروع کر دی لوگ سمجھتے ہیں ان کو تو کیا مزہ آ رہا ہوگا زندگی ٹھیک ہے زندگی ہوگی ہاؤ سیڈ از دا زندگی how boring is the life ان کی کوئی مزہ ہی نہیں ہوگا ان کی زندگی میں حضرت والا ہی فرمائے تارے کے لذات حرام ہو جو لڑکے لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں عام مخلوق دنیا والے سمجھتے ہیں دوسرے فلیٹ والے سمجھتے ہیں ان کی زندگی کیا مزہ یہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بتایا تھے ان کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے ظاہر سی بات ہے ان کے گھر میں ٹی وی نہیں ہوگا اللہ والوں کے گھر میں ٹی وی تھوڑی ہوتا ان کے دل میں اللہ ہوتا ہے جن کے دل میں اللہ ہوگا وہ گھر میں ٹی وی کیوں رکھیں گے <laughs> تو بہرحال ٹی وی ان کے گھر میں نہیں ہے تو ان کے کوئی رشتے دار ان سے ملنے آئے تو ان کو مزہ ہی نہیں آیا کیونکہ ان کے گھر میں ٹی وی ہے وہ رہنے آئے ان کے گھر میں ان کو مزہ ہی نہیں آیا وہ سوچے بھائی یہاں تو مزہ ہی نہیں ان کے گھر میں تو ٹی وی تو بڑا مزہ آتا ہے خبر نامہ سنتے ہیں کرکٹ میچ دیکھتے ہیں اور خبر وہ ڈرامے دیکھتے ہیں مزہ ہی نہیں آ رہا تو کسی اور رشتے دار کے رہنے چلے گئے اپنی رشتے داری بھی چھوڑ دی ٹی وی کی وجہ سے رشتے داروں کو بھی چھوڑ کے چلے گئے اب یہ قطع تعلق نہیں ہے آپ ٹی وی کی وجہ سے ملنے آتے ہیں اور رشتے داروں سے ملنے آتے ہیں <laughs> اور ہمیں بولتے ہیں ہم قطع تعلق کر رہے ہیں ہم تو اس لیے آپ سے ملنے نہیں جا رہے کہ آپ کے گھر میں ٹی وی چل رہا ہے ٹی وی بند کریں ہم آ جائیں گے مردوں عورتوں کو الگ بٹھائیں پردے کا انتظام ہم لوگ ضرور آئیں گے ہم آپ کو حقیق تھوڑی سمجھ رہے ہیں ہم تو گناہ کو برا سمجھ رہے ہیں بہرحال تاریخ لذات حرام کو عام مخلوق محروم لذت سمجھتی ہے مگر ان کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے عظیم راحت دل میں محسوس کرتے ہیں یہ بہت زبردست راحتیں جو میں آتی ہے اللہ والوں کو ان کے غلاموں کو اور ان عورتوں کو جو شرف پردہ کر لیتی ہیں کسی کی نہیں سنتی بھلے لوگ مذاق اڑاتے رہے ملانی کہیں سو چوہے کھا کے دلی حج کو چلی کچھ بھی کہیں مگر وہ عورتوں کو سکون رہتا ہے سب سے بڑا تو یہی ہے میرے میرے گھر والوں میں بہت سے انہوں نے پردہ شروع کر دیا پھر وہ بتاتی ہیں پہلے ہماری زندگی عجیب تھی اب سکون آ گیا زندگی پھر حضرت والا کا یہ شعر عجیب ہے قطرے کا بھی محتاج سمجھتی ہے جسے خلق خطرے کا بھی محتاج سمجھتی ہے جسے خلق دل میں ہے وہی عیش کا دریا لیے ہوئے دل میں ہے وہی عیش کا دریا لیے ہوئے اصل تو عیش دل کا ہوتا ہے کوئی کے مجاز جب کسی اللہ والے کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہے اور اللہ کا رستہ طے کرتا ہے تو اس کا دل نہایت درد بھرا دل ہو جاتا ہے اور بہت جلد اللہ کے تعالیٰ کے راستے کو طے کر لیتا ہے اور حفاظت نظر اور حفاظت قلب کے مجاہدے کی برداشت کو بزبان حال یوں کہتا ہے صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال جیسے غنچہ گھرے خاروں میں چٹک لیتا ہے رات دن کے مشاہدات ہیں کہ بعض طبیعتیں بعض قلوب حسن سے بے حد متاثر ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں بہت رومانٹک ذرا سا بھی حسن کسی کے اندر ہوتا ہے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں <laughs> ایسے لوگ حضرت والا سے اکثر یہی لوگ جڑے ہوئے ہیں جو رومانٹک مزاج ہے <laughs> کیونکہ بند نظری سب سے بڑا مرض تھا حضرت والا سے ایسے لوگ جڑے ہو سکتے تو جو ہے بعض طبیعتیں بعض دل ایسے ہوتے ہیں حسن سے بے حد متاثر ہو جاتے ہیں اور فطری طور پر ایک عاشقانہ مزاج دے کر پیدا ہوتے ہیں لیکن یہ قیمتی امانت محبت کی اور یہ قیمتی سرمایہ عشق کا اور یہ درد بھرا دل بڑے کام کا ہوتا ہے جب یہ اپنے اللہ اور حالت حقیقی پر کسی اللہ والے سے فدا ہونا سیکھ لیتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدود دہلوی کا شعر ہے دل دارم جواہر پارا عشق تحویل کہ دارت زیر گردو میر سامانے کے من دارم میں سینے میں ایسا دل رکھتا ہوں جو عشق الہی کے جواہر پاروں کا خزانہ ہے آسمان کے نیچے مجھ سے زیادہ صاحب دولت کون ہوگا اور اس قیمتی سرمایہ محبت کو ان فانی حسینوں پر قربان کر کے دراصل دونوں جہانوں کی زندگی کو تباہ کرنا ہے کیونکہ دنیا میں عاشق مجاز کو تمام عمر تڑپ تڑپ کے جینا ہوتا ہے نہ نکلی نہ اندر رہی جانے عاشق نہ نکلی نہ اندر رہی جانے عاشق بڑی کشمکش میں رہی جانے عاشق چمن میں تاب روئے گل اگر دیکھا تو کیا دیکھا چمن میں حسین لڑکیوں کو ہائپر مال دیکھ لیا ڈومن مال دیکھ لیا اور میٹرو دیکھ لیا <laughs> اور پتہ نہیں کہاں اور بڑی اچھی اچھی سینریاں دیکھ لی یہ سب دیکھ لیا تو کیا دیکھا اگر تھا دیکھنا تو دیکھتے بلبل کی بے تابی اگر آخرت یوں تباہ ہوئی کہ غیر اللہ سے دل لگانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دل غافل ہو جاتا ہے اور جنت میں کسی کو کوئی غم نہیں ہوگا صرف یہ غم ہوگا ہائے وہ لمحات جو میرے غفلت میں گزر گا یہ غفلت پر غم ہوگا غفلت تو کیا ہم تین گھنٹے فلم دیکھتے ہیں ایک گھنٹے ننگی فلم دیکھتے ہیں فیس بک کے اوپر یوٹیوب کے اوپر گانے سن رہے ہوتے ہیں دھڑاکے سے خود گانے نہیں سنتے تو حیدرآباد سفر میں جا رہے ہیں تو جو لگے اس سے حرام مزے لے رہے ہیں چپ کے چپکے گوشے چشم سے دیکھ رہے ہیں یہ تو غفلت اللہ کا خوف نہیں ہے کہ, کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے جو کرتا ہے تو چپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے جب غصہ کر رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا جیسے اس کے مجازی حرام ہے غصہ بھی تو حرام ہے بیوی پٹائی کر رہے ہیں ٹھکائی کر رہے ہیں غصہ کر رہے ہیں جھڑک رہے ہیں اس وقت آیت یاد نہیں رہتی جب غصہ آئے تو یہی آیت پڑھ لے بلکہ عظیم نغیر جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں ولافین الناس خطاؤں کو معاف کرتے ہیں بیوی سے غصہ آ رہا ہے یہ آیت یاد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی ہے جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں تو یا اللہ میں غصہ پیتا ہوں اور اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی ہے جو اپنے خطاؤں کو معاف کرتے ہیں یا اللہ میں معاف کرتا ہوں اور جو اللہ نے قرآن میں آیت یاد کری فرمائیے جو احسان کر دیتے ہیں یا اللہ میں بیوی کو تحفہ بھی دیتا ہوں سو روپئے دے دیں ہزار روپئے دے دیں دس ہزار دے دیں بلینک چیک دے دیں اور آخرت یوں تباہ ہوئی کہ غیر اللہ سے دل لگانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دل غافل ہو جاتا ہے اور عبادت کی حلاوت سلب ہو جاتی ہے یہ خطرناک بات ہے سب سے بڑی بد نظری کا عذاب یہ ہوتا ہے کہ عبادت میں مزہ ہی نہیں آتا جلدی سجدے کر رہا ہے جلدی جلدی روکو کر رہا ہے کوئی مزہ ہی ہے اس کو عبادت ظاہر سی بات ہے جب بد نظری سے حلاوت ایم آئی گئی اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انجینئرنگ چھوڑ دیں گے یونیورسٹی چھوڑ دیں گے دفتر چھوڑ دیں گے ابھی میرے شیخ کے پاس ہزاروں لوگ آ رہے ہیں کہ حضرت اتنی لڑکیاں ہیں دفتر میں یہ حضرت فرمایا بھائی جتنی تمہاری قربانی اتنی تمہاری اللہ کی مہربانی جب مشاہدہ شدید ہے تو مشاہدہ بھی شدید ہوگا <laughs> ٹھیک ہے پریشان نہ ہو کوشش کریں دوسرے جگہ جانے کی مگر جب تک یہاں پر ہیں نوکری چھوڑنی نہیں ہے حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا یہی ہے شیریں مردوں کی باتیں ہر جگہ ہی میں آپ تو پان والی دکان پہ بھی عورتیں آ جائیں گی <laughs> ہر جگہ سب جگہ چھوڑ دیں گے کیا گھر میں بیٹھ جائیں گے مرد تو وہی ہے باہر نکل کے پھر حسینوں سے نظر بچا کے پھر مجاہدہ کریں مجاہدہ تو کرنا ہی گاؤں میں جا کے تھوڑی بہت نظامانی گاؤں میں جا کے سونے میں جا کے بیٹھ جائیں گے <laughs> یا کسی بھی گاؤں میں عجیب ایک مصرا ہے کا دل گیا رونا کے حیات گئی دل گیا رونا کے حیات گئی رونا کے حیات کیا ہوتی ہے یہ لمبی لمبی امریکہ کی بلڈنگ نہیں رونا کے حیات یعنی اللہ کی محبت کی تجلیات دل میں ہوتی ہیں فرما رہے ہیں بیان مذمت عشق بازی بازی تو یہ کتاب اس لیے میں پڑھا ہوں میرا آج کچھ اور پڑھنے کا رہا تھا غصے کی بات <laughs> مگر یہ دل میں ہی آیا حضرت والا کی برکت ہے ابھی موجودہ شیخ نے بڑی دعائیں بھیجی مزہ آ رہا ہے عشق و محبت کی بات میں مزہ آ رہا ہے اس کو بھی مزہ لے رہا ہے کون سی کلاس میں سیون والا لڑکا بھی مزہ لے رہا ہے آج کل تو نرسری کے بچے بھی عاشق کے مزاج ہو گئے <laughs> آپ کو نہیں کہہ رہا ہے بتا رہا ہوں ہر کوئی لڑکی گرل فرینڈ بنایا کے جی ٹو میں کنڈر گارڈن میں اور گرل گرل فرینڈ فرینڈ میری دو دو <laughs> اب بیان مذمت بیانت مجازی اے بھائی جہاں اے برادر نمانت بکس دل اندر جہاں آخری بندوبست اے بھائی دنیا کسی کا ساتھ نہیں دیتی مرتے ہی سب چھوٹ جاتے ہیں بس دل کو جہان کے خالق سے باندھ لے اللہ سے باندھ لے جب روح دنیا چو آہنگ رفتن کند جانے پاک بر تفت مردن بر روئے خاک جب روح دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو کیا تخت شاہی پر مرنا اور کیا خاک پر مرنا سب برابر ہو جاتا ہے سبحان اللہ کیا اچھی پوسٹ میں لے کے مرنا کیا لے میں مرنا سب برابر ہو جاتا ہے ہر کے دل پیشے دل بھرے دارت ریشے درد سر دیگرے دارت جو شخص اپنا دل کسی دلبر کو دیتا ہے دراصل اپنی داڑھی کی عزت دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتا ہے شادی شرازی نے کسی حسین کے چہرے پر داڑھی نکلنے کے بعد دریافت کیا ارے بھائی چاند پر چوٹیاں کیوں جمع ہیں اس نے جواب دیا میرے حسن کے زوال پر ماتمی لباس میں ایک بزرگ عالم دین نے فرمایا کسی حسین کے ساتھ خلوت پر پرہیز گاری کے باوجود بھی حرام ہے کسی حسین کے ساتھ تنہائی تقوا کے انتہائی اعلی درجے کے بعد بھی حرام ہے نیز اگر اس حسین کے فتنے سے بچ بھی گیا تو بدگمانیوں سے اور بدگوئیوں سے نہیں بچ سکے گا یعنی لوگ تہمت سے بدنام کرتے ہیں ایسے لوگوں کو وہیں سلیم انسان اور منسوع نفس ہی یسلم اگر انسان اپنے نفس کی شرارت سے بچ بھی جائے تو مخلوق کے برے گمان سے نہیں سلامت رہ سکتا حدیث میں وارد ہے مواز تہمت سے ہی بچو ایک بزرگ کسی سامان قوم میں مقیم تھے دوستوں نے کہا شہر کیوں نہیں آتے فرمایا شہر میں پری روح کثرت سے رہتی ہیں جہاں کیچڑ زیادہ ہوتی ہے تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے یہ واقعہ حضرت سعدی شیرازی نے جامع مسجد دمش میں ایک حسین طالب علم سے بیان فرمایا اور اس سے رخصت ہو گئے جبکہ اس نے درخواست کی تھی آپ چند دن قیام فرمائیں کہ ہم آپ کے علوم سے مستفید ہوں تو سعدی شیرازی نے جگہ قیام کو اپنے دین کے لیے مضر خیال فرما کر ہجرت فرمائی بس یہ عاشقان مجاز کے لیے نہایت اہم سبق ہے کہ اتنے بڑے شیخ کامل ہو کر کس قدر احتیاط فرماتے تھے ہاں، امام حنیف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب امام محمد رحمۃ اللہ کو پڑھاتے تھے تو ان کے حسین ہونے کے سبب ان کو پیچھے پش کی جانب بٹھاتے تھے جب داڑھی نکل آئی اور چراغ کی روشنی کے سائے میں ان کو یہ داڑھی نظر آئی تو حکم دیا آپ سامنے آ جاؤ اللہ اکبر یہ اللہ کی کیا شان ہوتی ہے اور کس درجے وہ نفس کے شر سے محتاط ہوتے ہیں حکیم الامت جن کو ہم مجدد ملت کہتے ہیں اور مجدد ایک قدیم ایک پیدا ہوتا ہے حضرت مولانا اشرف علی صاحب ثانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں تصریف تصنیف بیان و قرآن تحریر فرما رہے تھے تو مولانا شبیر علی صاحب نے ایک لڑکے کو کسی کام سے بھیجا حضرت والا اس لڑکے کو دیکھتے ہی حجرے کے باہر آ گئے اور اپنے بھتیجے مولانا شبیر علی صاحب سے فرمایا خبردار میرے پاس تنہائی میں کسی لڑکے کو مت بھیجا کرو اور ارشاد فرمایا اب میرے اس عمل سے ان لوگوں کو سبق مل جائے گا جو مجھے بزرگ اور حکیم علومت اور کیا کیا سمجھتے ہیں یعنی جب میں قدر احتیاط کرتا ہوں تو ان کو کس قدر محتاط ہونا چاہیے پھر پل کی حفاظت کے لیے فرمایا سازی شرازی فرماتے ہیں ان شوق نگاہوں سے دل سینے سے نکل جاتا ہے بس اے سالکین طریقت اگر تم چاہتے ہو کہ دل سوائے اللہ کی کسی مخلوق کو نہ دو تو ان حسینوں سے آنکھیں بند کر لو یعنی نگاہ نیچی رکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک نظر کے بعد دوسری نظر سے مت دیکھو پہلی اچانک نظر معاف ہے اور دوسری جائز نہیں فرماتے ہیں سادی عشق بازی کی راہ و رسم سے اس طرح واقف ہے سادی شرازی جیسا کہ بغداد کے لوگ عربی گھوڑوں کو پہچانتے ہیں حتیٰ کہ اگر مجنوع لیلہ زندہ ہوتے تو بیان عشق میرے دفتر عشق سے کرتے لیکن حقیقت یہ ہے یہ سب خواب ہے دل کا چین اور آرام اسی میں ہے کہ دل کو اللہ پاک کے ساتھ وابستہ کر لو اور تمام عالم سے آنکھیں بند کر لو خواجہ صاحب کا شعر ہے فرماتے ہیں یہ عالم ہے و عشرت کا یہ دنیا کے مستی کی یہ عالم ہے و عشرت کا یہ دنیا کے مستی کی بلند اپنا تخیل کر یہ سب باتیں ہیں پستی کی بلند اپنا تخیل کر یہ سب باتیں ہیں پستی کی جہاں دراصل ویرانہ ہے گو سورت ہے بستی کی مطلب یہ ہم رہ رہے ہیں اس فلیٹ میں رہ رہے ہیں ہم لوگ بنگلے میں رہ رہے ہیں قیامت آئے گی سب ویرانہ ہو جائے گی نہیں ہو جائے گا جہاں دراصل ویرانہ ہے گو سورت ہے بستی کی بس اتنی سی حقیقت ہے فرے بے فا ہستی کی کہ آنکھیں بند ہو اور آدمی افسانہ ہو جائے تھوڑی دیر نماز کے بعد ایک آلتی پالتی مار کے نظر جھکا کے بیٹھ جائیں صرف ایک منٹ کا مراقبہ ہے یہ سوچ لیں کہ اللہ اعلان ہو رہا ہے مسجد میں کہ آپ کمال کا جنازہ تیار ہے کمال کا جنازہ پڑھایا جائے گا اور دوسرا یہ مراقبہ کر لیں تھوڑا سا بالکل اس میں زیادہ ٹائم بھی رہے گا ان ڈپریشن بھی نہیں ہوگا اور یہ سوچ لیں کہ اب قبر میں چلا گیا ہوں قبر میں مجھے ڈال دیا گیا اب قبر میں میں اکیلا ہوں اور سب مجھے چھوڑ کے چلے گا اب سوالات ہو رہے ہیں ان شاء اللہ بیٹری چارج ہو جائے گی پھر یہ مفتی امداد صاحب یہ بڑے درد سے پڑھتے تھے لطف دنیا کے دن کے لیے کھونا جنت کے مزے ان کے لیے یہ کیا ہے دل تو تو تو بس پھر یوں سمجھ نے نادا گل دیے تم کے لیے پھول دے کے تم کے لے لیے دنیا کے مزوں کے لیے یعنی اللہ کو ناراض کرتے حضرت والا نے بہت حضر نے یہ شیر اپنے حجرے میں لگایا حضرت والا رحمۃ اللہ نے رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے جو بشر آتا ہے دنیا میں کہتی ہے قضا میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے میں بھی یہ نہ سمجھوں مجھے موت نہیں آئے گی حسان یہ نہ کہ موت نہیں آئے گی تو میں بھی اس کی پوری پڑھ کے پھر موت آئے گی یا کوئی بھی جوان لڑکا ہو پندرہ سال کا ہے یا سولہ سال کا یا بالکل بچہ پیدا ہوا ہو موت کسی وقت کسی وقت بھی آ سکتی ہے یہ مت سمجھے بوڑھے ہو کے موت آئے گی جلدی جلدی اپنی زندگی سوال ہے حسان کا تو ایسی نام لے لیا <laughs> پھر یہ شعر عجیب ہے عارفی زندگی افسانہ در افسانہ ہے صرف افسانوں کے عنوان بدل جاتے ہیں عارفی زندگی افسانہ در افسانہ ہے غارت کی تشریح فرماتے ہیں بچہ ہوا جوان ہوا شادی ہوئی اس کے بچے ہو گئے نانا دادی بن گیا یہ سب سلسلہ چلتا رہتا ہے عارفی زندگی افسانہ در افسانہ ہے پھر افسانوں کے عنوان بدل جاتے ہیں پھر نام بدل جاتا ہے جاب ملی کاروبار کیا یا عالم بن گیا مسجد میں ہو گیا امامت مل گئی دین کا کام کیا ہاں، زندگی افسانہ در افسانہ ہے صرف افسانوں کے عنوان بدل جاتے ہیں مولف رب اللہ عنہ عرض کرتا ہے یہ عالم متغیر ہے پر جس کا کل متغیر ہے اس کا ہر جز متغیر ہے لہذا حسین و حسن میں تغیر و زوال ایک یقینی امر ہے یقینی بات ہے پر ایسی فانی لذت جب بلکہ ایک خواب کی خاطر ہمیشہ ہماری آخرت کی زندگی کیوں خراب کی جائے نیز دنیا کی زندگی بھی گناہوں سے خراب بے سکون ہو جاتی ہے ان حسینوں کے بارے میں جذبہ ہونا چاہیے جان جائے یا, یا رہے جان جائے یا رہے ہرگز نہ دیکھیں گے انہیں آخرت برباد ہوگی دیکھ کر اختر جنہیں سبحان اللہ جان جائے یا رہے ہرگز نہ دیکھیں گے انہیں آخرت برباد ہوگی دیکھ کر اختر جنہیں پھر آگے فرما رہے ہیں اگر حضرت والا کا شعر ہے جیسے سادی شرادی کا شعر تھا حضرت والا کا شعر سنیے فارسی کے اگر مجنو حدیث من من جوان دے تو دست از عشق لیلا بر پشان دے اگر مجنو میری یہ باتیں سن لیتا تو عشق لیلا سے ہاتھ جھاڑ لیتا یہ حضرت والا کا شعر ہے اور جو شخص اور جو شخص کے غیر حق کو محبوب بناتا ہے وہ دراصل خود تو محتاج تھا ہی اب ایک محتاج کا غلام ہو کر محتاج در محتاج ہو گیا ہم محتاج ہیں لڑکی کو غلام بنا لیا لڑکی کو لڑکی کے غلام بن گئے تو ہم محتاج در محتاج ہو اللہ کے غلام ہیں اللہ کے فقیر ہاں بیوی سے محبت کرنی جتنی زیادہ جو لڑکیوں سے بچے گا اتنی اس کو بیوی سے محبت بھی ہوگی اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے اپنی خواہشات کا سر جھکا دو پھر دیکھو کیا لطف اور حلاوت دل کو عطا ہوتے ہیں حضرت والا کا شعر ہے منکشف راہ تسلیم جس پر ہوئی اس کا غم رازدار مسرت ہوا راہ تسلیم میں جس نے سر دے دیا اس کا سر تاجدار محبت ہوا مدت سے تھی جو آرزو دل میں دبی ہوئی بس وہ بھی میں نے تیری رضا کے سفر کی حضرت والا فرماتے ہیں مدت سے تھی جو آج دل میں دبی ہوئی بس وہ بھی میں نے تیرے رضا کے سپورٹ کی سترہ سال کی جوانی اللہ میں فدا کرنا آسان نہیں شہبت بالکل تقاض عروج پہ تھے اور عاشقانہ مزاج پھر بھی حضرت فرماتے ہیں مجھ سے ایک دفعہ کبھی لفزش بھی نہیں کیونکہ سترہ سال کی جوانی میں مولانا شاہ محمد احمد صاحب مل گئے تھے پھر دونی پرفی رحمۃ اللہ مل گئے تو ایک جوانی میں تڑپ ہوتی ہے جیسے وہ لڑکے مزے کر رہے ہیں ہم بھی مزے کر رہے ہیں مگر نہیں کیے اپنی خواہشات کو دبا دیا اللہ تعالیٰ کیسی خواہش کیسی خوشبو پھیلائی سارے عالم انتقال کے بعد بھی انتقال کس سے پہلے ہی اتنا فیض پھیل گیا تھا اب اتنا فیض تیزی سے پھیل رہا ہے کہ بتا نہیں سکتے اب بہت زبردست فیض پھیل رہے ہیں اپنی غلط آرزو کا خون کرنے سے حسرت تو پیدا ہوتی ہے مگر قرب خاص بھی عطا ہوتا ہے سبحان اللہ جن لوگوں کو ذرا غم ہوتا ہے تو یہ اپنا یہ ایک لائن جو ہے پیج نمبر ففٹی سیون پیز والا کا یہ ایک لائن لکھ کے اپنی الماری میں لگا لیں اپنی غلط آزوؤں کا خون کرنے سے حسرت تو پیدا ہوتی ہے یار وہ بھی تو مزے کر رہا ہے یار اس کو دیکھو کیسے مزے آ رہے ہیں <laughs> مگر اپنی غلط آدوؤں کا خون کرنے سے حسرت تو پیدا ہوتی ہے مگر قرب خاص بھی عطا ہوتا ہے دل نامراد ہی میں وہ مراد بن کے آئے میری نامراد یوں ہی میری نامرادیوں پر میری ہر مراد قرباں دل مراد ہی میں وہ مراد بن کے آئے میری نامرادیوں پر میری مراد میری ہر مراد قرباں خون حسرت رات دن پینے کا لو اس کے جلووں کی فراوانی سے یعنی مجلس میں آگے میرے ساتھ چل رہے ہیں نظر چکا رہے ہیں ہر وقت رات دن پینے کا لطف اللہ والے رات دن بلا تکل نہیں لینا نفسی طرف آئیں اللہ پلک جھپکنے برابر کے والے نفر رات دن خون حسرت پینا ہے یہ تھوڑی کہ شیخ کے ساتھ بس یا تبلیغی چلوں میں یا حضرت والا کے ساتھ یا غرفہ میں آ کے نظر بچا لی خون حسرت رات دن پینے گلو جلبوں کی فراوانی سے پوچھ لذت شکست آرزو اس کی آنکھوں نگہ بانی سے پوچھ پھر آگے فرما مجھ کو حسرت میں بھی شادمانی ملی غم کی ایک لذت جاویدانی ملی سبحان اللہ مجھ کو حسرت میں بھی شادمانی ملی غم کی ایک لذت جاویدانی ملی ویرانہ حیات کی تعمیر کر گئی رویداد زندگی کسی خانہ خراب کی نہیں میں نے اپنی زندگی خراب کی خانہ خراب کی لوگ ہی سمجھ رہے ہیں دل تباہ ہو گیا میرے مگر میری زندگی جو ہے زندگی بن گئی حیات طیبہ میں ہے یعنی جو اپنی آزوں کو اللہ کی اللہ کی خوش کرنے کے لیے توڑتا ہے اس کے درد بھرے دل سے دوسروں کو نور نور ہدایت ملتی ہے دوسروں کو نور نہایت ملتا ہے زبردست نور ملتا ہے بس ایک بات ختم کر کے پڑھ کے پھر ختم کرتا ہوں بہت حضرت والا فرما رہے ہیں کہ عبداللہ نے مسعود رضی عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص آنکھوں کی حفاظت کرے گا کسی اجنبی عورت یا حسین لڑکے سے نگاہ کو محفوظ کر لے گا اور نہ دیکھنے سے تکلیف اس کو برداشت کر لے گا اللہ کی رحمت سے وہ قلب میں ایمان کی حلاوت پائے گا سبحان اللہ کتنا عظیم انعام ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق کی مٹھاس اور شیرنی کس قدر عظیم نعمت اور دولت ہے دراصل یہ نعمت تو دونوں جہان سے بڑھ کر ہے جو تھوڑی سی تکلیف کے بدلے میں عطا ہوتی ہے جمال چند دادم جاں خریدم بحمد اللہ حجب ارزاں خریدم چند پتھر دے دے کر اور جان خرید لیا اور شکر ہے خدا کا کیا ہی ارزاں خریدا مارومی فرماتے ہیں بہت سے لوگ بولتے ہیں میری حضرت بالکل ایسا لگتا ہے جان نکل جائیں گے فرماتے ہیں نیند جاں بستانت تو سچ جاں دہد آدھی جان مجاہدے میں وہ محبوب حقیقی لیتا ہے اس کے بدلے میں سو جانیں عطا کرتا ہے کیا ہی اچھا داتا ہے وہ ہمارا کہ ہماری لاکھوں جانیں اس قریب مطلق پر پیدا ہوں وہ وہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی نہ یہ کہ صرف وہ وہ صرف ایسی حقیر دنیا ہی انعام میں عطا فرماتے ہیں بلکہ سینکڑوں انواع و اقسام کی باطنی سلطنتیں بھی عطا فرماتے ہیں باطن کی بھی سلطنت سے ہوتی ہے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے دیکھا ایک حسین کنیز ماں اپنی کے گزر رہی ہیں آپ نے اشاد فرمایا میں اس حسین لڑکی کو صرف چار درہم میں خرید سکتا ہوں حالانکہ اس اس کنیز کو کے مالک نے ایک لاکھ درہم میں خریدا تھا وہ کنیز سمجھ گئی یہ کوئی دیوانہ ہے اس کو اپنے مالک کے پاس لے چلیں تاکہ کچھ دیر ہنسی کی باتیں ہوں اس نے کہا کہ آپ ہمارے مالک کے پاس چل سکتے ہیں فرمایا ہاں اس کے مالک نے جب یہ بات سنی تو بہت ہنسا ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں, ہاں،, ہاں۔ اس نے بھی یہ سمجھا کہ وہ دیوانہ ہے اور خوش ہوا کہ ذرا دیر ہنسی مذاق کر کے اس سے دل بہلائیں گے اس نادان کو کیا خبر یہ عارف بلّہ بزرگ ہے کنیز کے مالک نے کہا بھائی آپ نے صرف چار دن دام لگایا ہے اور میں نے اس کو کس قدر مہنگا خریدا ہے ایک لاکھ میں خریدا ہے تو حضرت مالک بن دینان اللہ نے جواب دیا عیب دار سودے کا دام کم ہی لگتا ہے دریافت کیا ہماری اس کنیز میں کیا ہے میں فرمایا اس کے بدن سے پیشاب پخانا نکلنا ہے اگر یہ ایک ماہ تک اپنے دانتوں کو صاف نہ کرے تو منہ سے ایسی بدبو آئے گی کہ تم اپنا منہ سے قریب نہیں کر سکو گے اور اگر ایک ماہ تک غسل بھی نہ کرے تو اس کے پاس بدبو کے سبب لیٹ بھی نہیں سکو گے اور جب یہ بوڑھی ہو جائے گی اس کے جوانی کا لطف ختم ہو جائے گا کہ خبر میں جا کر تو سڑ جائے گی گل جائے گی بس مالک چپ ہو رہا اور لاجواب ہو گیا اس کو کہتے ہیں زبردست ہو گیا <laughs> اور پھر کچھ دیر میں دریافت کیا کیا تمہارے پاس کوئی عورت ایسی ہے جو ان عیوب سے پاک ہو مالک بن دیرا سے پوچھ رہے ہیں فرمایا ہاں جنت میں ہماری ہوروں میں اس قسم کا کوئی عیب نہیں ہے نہ پیشاب نہ بخانہ نہ منہ سے بدبو ان کے پسینوں میں مشک کی خوشبو ہوگی نہ ان کو موت آئے گی نہ بڑھاپا آئے گا ہمیشہ باقرہ رہیں گی اور ہمارا انتظار کر رہی ہیں کسی غیر مرد پر نظر نہیں ڈالیں گی اس شکایت میں کیا ہی اس عبرت کا سامان ہے مگر اس میں ہماری بیویوں کے لیے بھی بہت بڑی بشارت ہے ہماری بیویاں جو ہیں وہ ہوروں سے زیادہ حسین کر دی ہیں بیوی سے تو محبت کرنی ہے نامحرم عورتوں سے بچیں گے بتایا جا رہا ہے تو ہماری <laughs> بیویوں کے پسینوں سے بھی انشاءاللہ وہاں مشق کی خوشبو آئے گی بلکہ اس سے بڑھ کر آئے گی کہ ہوروں سے بڑھ کر ہوں گی ہماری بیویاں <laughs> اس شکایت میں کیا ہی عبرت کا سبق ہے چند دن دنیا میں آنکھوں کو بچانا ہے پھر ہوروں سے ملاقات کا انعام کیا ہی اعلیٰ جزا ہے دنیا کے حسینوں کا نقشہ قبر میں کیا ہوگا نظیر آبادی کی زبان سے سنیے کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا معطر کفن تھا مبیت کفن تھا جو قبرے کوہن ان کی اخری تو دیکھا نہ عزے بدن تھا نہ تارے کفن تھا کسی نے خوب کیا کہا ہے میں کدا میں نہ خانقاہ میں ہے جو تجلی دل تباہ میں ہے میں کدا میں نہ خانقاہ میں ہے جو تجلی دل تباہ میں اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دل سے قریب تر ہوتے ہیں آنکھوں کو بد نگاہی سے بچانے میں دل کی آزو ٹوٹنے سے دل ٹوٹ جاتا ہے اس اس عمل سے حدیث کے مطابق اللہ کا قرب عظیم عطا ہوتا ہے جو ہزاروں تہجد ہزاروں نفلیں ہزاروں افکار سے حاصل نہیں ہو سکتا اس لیے کسی نے خوب کہا ہے میں کدا میں نہ خانقاہ میں ہے جو تجلی دل تباہ میں اللہ لطف المزہ لے لیا پڑھنے کا بہت مزہ بھی آیا صلی اللہ علیہ نبی امی سننے میں مزہ آیا ہم سب کو ماریا اللہ ہم سب کو باعمل بنا دے اپنی وہ رحمت وہ خاص فضل جو حضرت والا پہ فرمایا حضرت فضل صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا جو موجودہ شیخ سے فرما رہے ہیں جو اولی اللہ پہ فرماتے ہیں جو رابعہ بصریوں پہ فرماتے ہیں اے اللہ کو ذرہ ہمیں بھی فرما دی ہم پہ بھی فضل و رحمت عاری فرما دے ہمیں بھی یہ مزہ عطا فرما دے کہ جو تجلی دل تباہ میں ہوتی ہے وہ تجلی ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے یہ حرام خواہشات کا خون کرنے کی توفیق ہر سانس ہمیں ادا فرمائی ہے صرف چند دنوں کے لیے چند لمحات کے لیے نہ ہو مرتے دم تک ہمیں ایسی حیات ادا فرما کہ زندگی کی ہر سانس آپ سے فدا ہو ایک سانس بھی غفلت میں نہ گزرے غصے کو پینے والا بنا معاف کرنے والا بنا کسی کی ٹوہ نہ لگائیں تجسس نہ کریں غیبت نہ کریں زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دیجیے بدگمانی سے دل کو پاک فرما دیجیے اللہ یعنی اگر بدگمانی آتی ہے تو ہمیں تو ہم سوچیں کہ ستر دلیل لے کر آئیں پھر بدگمانی کریں ستر دلیل لکھیں کاپی نکالیں پینسل نکالیں اور ستر دلیل لکھ کے پھر بدگمانی کریں تو پھر کوئی بات ہے اگر دلیل کوئی ہوتی نہیں ہے بدگمانی کر لیتے ہیں اس بدگمانی سے ہم توبہ کرتے ہیں ہمیں معاف فرما دیجیے غیبت سے توبہ کرتے ہیں ہمیں معاف فرما دیجیے زبان کی حفاظت غیبت کرنے اور سننے سے بچا لیجیے آنکھوں کی حفاظت کی سو فیصد توفیق دے دیجیے دیجیے اللہ تعالیٰ اور بیویوں سے محبت کرنے والا بنا ان کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا ہماری بیویوں ہماری مستورات کو توفیق ادا فرما کے شوہروں کا حق ادا کریں ان کا خوب خیال رکھیں ان کو یا اللہ ماں باپ ماں باپ سے بڑھ کر رتبہ شوہر کا ہوتا ہے ان کو توفیق ادا فرما کے شوہر کا خوب خیال رکھیں اس کے اس کا خوب خیال رکھنے کی توفیق ادا فرما دیجیے آپس میں باہم شیر و شکر فرما دیجیے ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والا بنا ماں باپ چوس بھی نہ کریں بدتمیزی نہ کریں اگر وہ ظلم بھی کریں ظلم بھی کریں ظلم بھی کریں پھر بھی ان سے عوب بھی نہ کرنے کی توفیق ادا فرما چاہے اس میں دل کے پرختے اڑ جائیں اے اللہ فضل فرما دیجیے بڑی دا بڑی عمر والوں کا سفید داڑھی والوں کا ادب نصیب فرما دیجیے علماء کا ادب کا ادب نصیب فرما اے اللہ بے ادبی سے بچا لیجیے ہم سب کو ہم دلوں کو جوڑ دیجیے اہل پاکستان اہل کراچی اور سارے عالم کے مسلمانوں پہ رحمت کی بارش فرما دیجیے اللہ عالم پہ رحمت کی بارش فرما دیجیے اللہ مسلم و ہمارے محبوب شیخ اول حضرت والا عارف اللہ رومی زمانہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ صدیق کے حضرت والا شیخ سید جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات کی قبروں کو نور سے بھر دے کربٹ کربٹ جنت نصیب فرما ہر سانس ترقیات سے نفاز فرمائیے بہت بڑا خزانہ یہ حضرات چھوڑ گئے ہمیں ان خزانے پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ ان کی تعلیمات پر بزرگوں کے نقش قدم پہ چلا دیجیے ان کی تعلیمات سو فیصد قرآن و حدیث والی ہیں جو بدگمانی کرتے ہیں کرنے دیجیے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما ہمیں اپنے بزرگوں کے طریق پہ کی توفیق عطا فرما جو سنت و شریعت کے زبردست جمے ہوئے تھے مرتے دم تک چل کے دکھایا کہ اللہ ہمیں بھی ایسی استقامت پہاڑوں جیسی دے دیجیے پہاڑوں جیسی استقامت ادا فرما دیجیے وصلی اللہ علیہ نبی آمین بھی حرمتی سے اللہ تعالیٰ سمیل صاحب زام کا عالیہ بیمار ہیں اسپتال میں داخل ہیں کان ٹانگ کاٹنے کا بتایا ہے گردے دونوں پھیل چکے ہیں حضرت کے بہت قریبی اے اللہ فضل فرما دی ان کو بھی کروڑوں صحت کی خزائن اٹھا دے کن ان کی تجلی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صحت عاجلہ عادلہ ادا فرما میرے پیارے محبوب مرشید حضرت والا <laughs> قطب زمانہ حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب زامع الختم عالیہ کا درجات بلند فرما دیجیے اللہ کو سے زمانہ میرے حضرت والا کو بنا دے ان کو بھی کروڑوں صحت کے اور جو جو بیمار ہمارے گھر خاندان والوں میں اے اللہ بیمار ہیں سب کو صحت کام حاضر عطا فرما جن کے رشتے نہیں آ رہے جوڑ کے رشتے عطا فرما اے اللہ ہماری اولاد کو بھی اللہ والا بنا دے آنکھوں کی ٹھنڈک والا بنا دے ہمیں بھی اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ہماری اولاد کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اے اللہ ان کو بھی بہایا بنا دے ہماری اولاد کو بھی ہدایت دے دیجیے فضل فرما دیجیے صلی اللہ عبی الامی فیض وسلم صلی اللہ تعالیٰ